کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاغوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے محمد کی کہنا ہے اللہ عہد رب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے اللہ اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر حیدر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر ہے در ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے دشمن کے سینے میں کھبا ایک تیز خنجر ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری جلا دی ہم ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے زبا اگلے کی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے زبا اگلے کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین خود رستے سٹ جائے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاغت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیاد مرسو سنگھ ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائی دو نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر بھروسہ ہے تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر احمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ادو پر بفر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں ادو پر بفر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے کہیں بھی ظلم کی تلوار ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر کس نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے